<coughs> بزرگان محترم امت کے نوجوانوں پیارے بچوں اور گھروں میں ریسیور کے ذریعے سننے والی میری پیاری مائیں محترمہ بہنیں اور امت کی پیاری بچیاں ہمارے جو بچے سکولز میں پڑھتے ہیں ان کو میتھمیٹکس کے سبجیکٹس سبجیکٹ میں ڈیفرنٹ شیپس بنانا سکھایا جاتا ہے انہیں بتلایا جاتا ہے یہ سرکل ہے یہ ریکٹینگل ہے یہ ٹرائنگل ہے یہ اسکوائر ہے یہ اوول شیپ ہے اس طرح مختلف شیپس انہیں بتلائے جاتے ہیں ان مختلف شیپس میں ایک شیپ کہلاتا ہے جس کو ہم سرکل کہتے ہیں اور کانسنٹرک سرکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سرکلز کا سینٹر تو ایک ہوتا ہے لیکن اس میں ڈیفرنٹ سرکلز ہوا کرتے ہیں ایک چھوٹا سرکل ہوتا ہے پھر ایک اس سے بڑا سرکل ہوتا ہے پھر ایک اس سے بگر سرکل ہوتا ہے تو گویا سرکل کے بعد سرکل سرکل کے بعد سرکل اور ان کی سائزز ڈیفرنٹ ہوا کرتی ہے اسے کانسنٹرک سرکل کہا جاتا ہے کہ پہلا بالکل سمال سرکل اس کے بعد اس سے بگر سرکل اس کے بعد اس اس سے بگر سرکل طریقے سے سرکلز بڑھتے جاتے ہیں یہ ہمارے بچے جانتے ہیں جو میتھمیٹکس پڑھتے ہیں آج میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ ہماری شریعت اسلامیہ اور شریعت متحرہ میں ہم مسلمانوں کو بھی ریلیشن کے اعتبار سے مختلف سرکلز بتلائے گئے ہیں الگ الگ قسم کے چار سرکلز ہے جس میں ہمارے ریلیشنز کو ہمیں سمجھایا گیا ہے مثال کے طور پر ایک چھوٹا سا سرکل ہوتا ہے اس کے بعد ایک اس سے بڑا سرکل اس کے بعد اس سے بڑا سرکل اس کے بعد اس سے بڑا سرکل ویسے ہمارے ریلیشنز کے اعتبار سے بھی چار ایسے سرکلز ہیں چھوٹے سے بڑا بڑے سے بڑا اور بڑے سے بگیسٹ یہ سرکلز ہے جس کا خیال رکھنا ہم ایمان والوں کے لیے ضروری ہے آئیے میں اسے کھول کر آپ کو بیان کروں کہ ہماری زندگی میں ایک ریلیشن کا سرکل ہوتا ہے جو چھوٹا سا سرکل ہے جسے ہم بلڈ ریلیشن کا سرکل کہتے ہیں کہ جس میں ان لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوتے ہیں جن سے ہمارا بلڈ کا ریلیشن ہے جو ہمارے گھر کے ممبرز ہے جو ہمارے ہاؤس کے ممبرز ہے جو ہمارے ریلیٹیوز کہلاتے ہیں اور ان کے ساتھ میں ہمارا ایک ریلیشن ہوا کرتا ہے جسے ہم بلڈ ریلیشن کا نام دیتے ہیں پھر ایک سیکنڈ سرکل ہے جو اس سے کچھ بڑا ہے اور وہ ہے نیبرہڈ کا ریلیشن یہ سرکل ہمارا ذرا بڑا ہے کیونکہ ہمارے نیبرہڈ میں ہمارے آگے بھی لوگ رہتے ہیں پیچھے بھی لوگ رہتے ہیں رائٹ سائیڈ پر بھی بسے ہوئے ہیں لیفٹ سائیڈ پر بھی آباد ہے تو ایک نیبرہڈ کا ریلیشن ہے اور اس کے بارے میں بھی شریعت نے ہمیں تعلیم دی ہے ہمارا ایک تھرڈ سرکل ہے جو اس سے بھی بڑا سرکل ہے اور وہ ہے مسلم بردرز اینڈ سسٹرز کا ریلیشن یہ سرکل کچھ بڑا ہے کہ ہمارا تعلق ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیسا ہو مسلمان بہنوں کے ساتھ کیسا ہو مسلمان بھائیوں بھائیوں کا بہنوں بہنوں کا آپس میں رشتہ کیسا ہو یہ ہمیں سکھلایا گیا ہے اور ایک فورتھ سرکل ہے جو سب سے بڑا سرکل ہے اور اس میں ہمیں بتلایا گیا ہے ہیومن بینگ کے ساتھ ہمارا ریلیشن کیسا ہو چاہے وہ انسان مسلمان نہیں ہے لیکن وہ انسان ہے ایز اے ہیومن بینگ ہمارے اندر جو ہیومینٹی اللہ نے رکھی ہے تو ہمارا اس کے ساتھ میں ریلیشن کیسا ہو یہ سب سے بڑا سرکل ہے تو کانسنٹرک سرکل اسی کو کہا جاتا ہے چھوٹا سرکل پھر اس سے بگر پھر اس سے بگر اور پھر بگر سرکل ہے ریلیشن کے اعتبار سے یہ چار سرکل ہمارے سامنے ہے آج انشاءاللہ اللہ تعالی اس مختصر سے وقت میں میں انہی چار ریلیشنز کے بارے میں یا انہی چار سرکلز کے بارے میں ہماری شریعت نے جو اہمیت بیان کی ہے اس کو آپ کے سامنے بیان کروں گا اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں آئیے چھپ سب سے چھوٹا سرکل جو ہمارا بلڈ ریلیشن کا سرکل ہے جن سے ہمارا خون کا رشتہ ہے جو ہمارے فیملی ممبرز ہے جو ہمارے ریلیٹیوز ہے ان کے بارے میں شریعت نے ہمیں کیا بیان کیا ہماری شریعت یہ بیان کرتی ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ محبت اور لگاؤ کا تعلق رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بعد بھی محبت کا معاملہ فرمائیں گے بلکہ ہماری شریعت نے تو ہمیں یہ بتلایا انڈیویجولی طور پر اولاد والدین کے ساتھ کس طرح رہے والدین کا اولاد کے ساتھ میں معاملہ کیسا ہو اور انڈیویجولی طور پر ایک ایک گھر کے ممبر کے بارے میں ہماری شریعت نے ہمیں ہدایت اور تعلیم دی ہے آئیے گھر کی ایک ممبر ہے ہماری اپنی پیاری ماں تو ماں کے بارے میں فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الجنت تحت اقدام الامہات کہ اللہ نے جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھا ہے اپنی ماں کا دل راضی کرو گے اپنی ماں کی فرما برداری کرو گے اللہ تمہیں جنت نصیب فرمائے گا اور ماں کا تو یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پر ہے کہ ماں اگر خوش ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اچھے اچھے فیصلے فرما دیتے ہیں ماں اگر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہے اللہ ماں کی دعا کو قبول کر لیتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ماں کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے اور ماں کی بد دعا بھی قبول ہو جاتی ہے ماں دل سے دعا دے دے بیٹے اور بیٹی کا بیڑا پار ہو جائے گا اور اگر اللہ نہ کرے اولاد نے ماں کو ایسے ستایا کہ ماں کی آہ نکل گئی بد دعا نکل گئی تو اس اولاد کی زندگی دنیا میں بھی برباد ہے آخرت میں بھی برباد ہے اور دنیا کی بربادی تو یہ ہے اللہ مرتے دم کلمے سے محروم کر دیتا ہے اللہ حفاظت فرمائے اسی لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جب والدہ کا انتقال ہوا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجے اے میرے نبی موسیٰ آج کے بعد جو قدم اٹھائے گا ذرا سنبھال کر قدم اٹھانا ایک ایک قدم سنبھال کر رکھنا اس لئے کہ کل تک تمہاری ماں زندہ تھی وہ ماں ہاتھ اٹھاتی تھی ہم تمہاری مصیبتوں کو دور کر دیتے تھے اب دنیا میں ماں کا سایہ نہیں رہا ہے اس بنا پر دنیا میں تیرے لیے کوئی مانگنے والا بھی نہیں رہا ہے یہ ہے ماں کا مقام خیر اگر ماں کے فضائل بیان کرو تو مستقل یہ ایک ٹاپک بن جائے گا لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ وہ سارے ایسے ریلیشن جو ہمارے ہیں جو ان سرکلز میں موجود ہے اس کے متعلق بات کرو اللہ ہمیں اپنی ماں کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وہاں پر شریعت نے باپ کا بھی مرتبہ بیان کیا کہا گیا رضا رب فی رضا الوالدی کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جس سے اس کا باپ راضی ہوتا ہے اگر فادر راضی ہے ڈیڈ خوش ہے تو اللہ کی رضامندی ملتی ہے اور اگر باپ ناراض ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بھی ناراض ہو جاتا ہے تو یہ تو ہے ماں باپ کا مقام اور جیسے میں نے کہا کہ ماں باپ کے فضائل پر تو جتنا بولا جائے وہ کم ہے ایک صرف واقعہ سنا دو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے جب اپنی آخری زندگی میں زہد اختیار کیا ہے تو ان کی بوڑھی ماں تھے ایک مرتبہ ماں نے کہا اے میرے بیٹے عبداللہ جی چاہتا ہے ایک بار جا کر بیت اللہ کا دیدار کر لو میں بیت اللہ کا حج کرنا چاہتی ہوں حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں اس وقت میں بہت غریب تھا میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میری ماں کو ہمیں سواری پر بٹھا کر لے کر جاؤ اور میں بیت اللہ کا دیدار کرواؤ لیکن میں نے ارادہ کیا میری ماں کی تمنا ہے اس لیے میں اپنی ماں کی آرزو کو پورا کروں گا میں نے اپنی ماں کو اپنے شولڈر پر بٹھا دیا اور سفر کرنا شروع کیا بسرا سے نکلا ہو ماں کو مکہ تک شولڈر پر اٹھا کر لے کر گیا سوچو وہ کیسے بیٹے تھے بسرا سے نکلے مکہ پہنچے ہیں جب مکہ مکرمہ پہنچ گئے اپنی ماں کو سے اٹھا کر اللہ کے سامنے رکھا اور حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں جلدی جلدی کابت اللہ کے پاس گیا میں نے کابت اللہ کا گلاف پکڑا اور اللہ سے یہ کہا کہ مولا میری ماں کی آرزو تھی بیت اللہ کے حج کرنے کی میں اپنی ماں کو کندھے پر اٹھا کر لے کر آیا میں میری ماں کو تیرے دربار پر پہنچا چکا ہو اے میرے مولا بتا کیا میں نے میری ماں کا حق ادا کیا یا نہیں کیا اے میرے مولا بتا کیا میں نے میری ماں کا حق ادا کیا یا نہیں کیا کتابوں میں لکھا ہے اللہ نے ان کے دل میں الہام کیا کہ اے عبداللہ جب تو چھوٹا سا بچہ تھا پہلی مرتبہ تیری ماں نے تجھے اپنے ہاتھ میں لیا اور پہلی مرتبہ اپنی چھاتی سے تجھے دودھ پلایا وہ پہلی مرتبہ جو تیری ماں نے تجھے دودھ پلایا تھا اب تک تو اس کا حق بھی ادا نہیں ہوا ہے تیری ماں کا تجھے سینے سے لگا کر دودھ پلانا وہ پہلے دودھ کا حق ادا نہیں ہوا تو زندگی بھر جو ماں نے تیرے لیے میں نے محنتیں کی ہے اور جو تکلیفیں اٹھائی ہے اس کا حق تو کبھی بھی ادا نہیں ہو سکتا تو ماں باپ کا مقام بڑا اونچا مقام ہے کہا جاتا ہے مسل مشہور ہے ماں کی دعا جنت کی ہوا ماں کی دعا جنت کی ہوا ماں کی دعا جسے مل جائے اس کی دنیا بھی کامیاب ہے آخرت بھی کامیاب ہے تو برحال شریعت نے یہ والدین کا مقام بیان کیا ہم اگر اپنے والدین کے حقوق ادا کرنا چاہے امپوسیبل ہے لیکن کوشش کرتے رہے اور ایک بڑی پیاری روایت یاد آگئی میں سناتا ہوا چلو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جو امتی میرا جو امت ہے سونے سے پہلے دو رکعت نفل نماز پڑھے بڑا پیارا وظیفہ ہے میرا جو امت ہے رات کو سونے سے پہلے دو رکعت نفل نماز پڑھے پہلی رکعت میں سور فاتحہ پڑھے اور سیون ٹائمز کل احد پڑھے یہ حدیث پاک ہے پہلی مرد رکعت میں سور فاتحہ پڑھے سیون کل و اللہ وحد پڑھے اس کے بعد دوسری رکعت شروع کرے دوسری رکعت میں سور فاتحہ پڑھے اگین سیون ٹائمز اللہ وحد پڑھے تو سات مرتبہ اخلاص پہلی رکعت میں سات مرتبہ سور اخلاص دوسری رکعت میں اور دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر سیونٹی ٹائمز یہ تسبیح پڑھے استغفر اللہ اتوب الی استغفر اللہ و اتوب الی استغفر اللہ و اتوب الی سیونٹی ٹائمز یہ تسبیح پڑھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پہلے کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھے گا اللہ اس کی اور اس کے ماں باپ کی مغفرت فرما دے گا تو بڑا پیارا عمل ہے تو ماں باپ کا حق تو ہم کما حق کو ادا نہیں کر سکتے کم از کم یہ تو زندگی کا معمول بنا کر اپنے والدین کو زندہ ہے تب بھی ثواب پہنچائے مرحوم ہو چکے تب بھی ثواب پہنچائے تو برحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ انڈیویجولی طور پر شریعت نے ایسے حقوق بیان کیے ماں کا حق کیا ہے باپ کا حق کیا ہے میاں بیوی کو ان کے حقوق بتلائے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا کہ لو امرت لیحد نہیں یسجد لیحد لا امرت المرأت ان تسجد لزوجها اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وائف کو یہ کہا تیرے ہسبنڈ کا حق ادا کر بلکہ یہاں تک فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر دنیا میں میں کسی مخلوق کو اجازت دیتا کہ مخلوق کو سجدہ کرے تو ہر بیوی کو یہ حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کرو یہ ایک خسبن کا مقام بتلایا گیا بہرحال دنیا میں مخلوق کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امپورٹنس بتلانے کے لیے کہا کہ اگر دنیا میں اجازت ہوتی مخلوق کا مخلوق کو سجدہ کرنا تو ہر بیوی کو میں حکم دیتا کہ اپنے شوہر کا رسپیکٹ میں سجدہ کیا کرے یہ ایک شوہر کا حق بتلایا تو دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کا حق بتلایا فرمایا گیا خیارکم خیارکم لیہلیکم کہ تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے وہ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتے ہو کسی آدمی کے بارے میں یہ اچھا آدمی ہے یا برا آدمی ہے اس کی اندر کی گھر کی زندگی کو دیکھ لو باہر تو ہر آدمی اچھا نظر آتا ہے باہر تو ہر ایک سے میٹھے بول بولتا ہے ہم نہیں دیکھتے کسی دکان میں چلے جاؤ اور ہماری ایشین شاپ میں کسی کپڑے کی دکان میں چلے جاؤ دیکھو شاپ کیپر کیسی میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے hello ma'am you look beautiful today وہ اسی سال کی بوڑھی کو بھی کہتا ہے یو لک بیوٹیفل ٹوڈے وہ بھی خوش ہو جاتی ہے بہرحال باہر کی دنیا میں تو آدمی بڑے میٹھے بول بول لیتا ہے لیکن کمال تو یہ یہ ہے کہ اس کی گھر کی زندگی اندر کیسی ہے اس لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک یاد سٹک ہے ایک میار اور پیمانہ ہے کہ اگر تمہیں معلوم کرنا ہے کہ کس کے اخلاق اچھے ہیں جا کر اس کے گھر میں معلوم کرو تو بیویوں کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا گیا بلکہ یہاں تک فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر شوہر بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور بیوی شوہر کو محبت کی نگاہ سے دیکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے یہ ہے فضائل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کے بیان فرمائے آگے چلیے گھر کے ممبروں میں ہماری اولاد بھی ہے تو اولاد کے حقوق بھی بیان کیے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریح الولد من ریح الجنہ کیا بات فرمائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی باپ یا ماں پیار میں آ کر اپنے بچے کو کس کر لیتے ہیں یہ اللہ کے نسول وسلم فرماتے ہیں کہ ماں باپ محبت میں آ کر اپنے بچے کو کس کر لیتے ہیں جب والدین اپنے بچے کو کس کرتے ہیں تو بچے کے سکن میں سے جو اس کی کی سمیل ہوتی ہے ہمارے نبی نے فرمایا یہ جنت کی خوشبوؤں میں سے ہے میرے نبی نے فرمایا کہ تیرے بچے کی باڈی میں سے جو نیچرل سمیل ہے جو اس کی مہک ہے یہ مہک جنت کی خوشبوؤں میں سے ہے گویا اشارہ فرمایا اپنی اولاد کو پیار کرو بوسے دیا کرو یہ جنت کی خوشبو کے برابر ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اور ایک بڑی پیاری روایت میرے بھائیوں غور کرنے کا مقام ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے جس آدمی کو بیٹے بھی دیے ہیں اور بیٹیاں بھی دی ہے اللہ نے جسے بیٹے بھی دیے ہیں اور بیٹیاں بھی دی ہے اگر وہ باپ اگر وہ ماں اپنی اپنی بیٹی سے ایسے ہی پیار کرتے ہیں جیسے اپنے بیٹے سے پیار کرتے ہیں اپنی بیٹی کو اتنا ہی حق دیتے ہیں جتنا اپنے بیٹے کو حق دیتے ہیں تو بیٹیوں سے محبت کرنے والے کل میرے ساتھ جنت میں ہوں گے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا اولاد کا حق بتلایا گیا کبھی ڈیفرنشیٹ مت کرنا کہ یہ میرا بیٹا ہے جو میرے بڑھاپے کا سہارا رہا ہے اور یہ میری بیٹی ہے جو کل سسرال چلی جائے گی نہیں بیٹی بھی تمہاری ہے بیٹا بھی تمہارا ہے اولاد اللہ نے تمہیں دی ہے ان کو ایک نظر سے دیکھنا سب کے ساتھ پیار کا معاملہ کرنا تو گویا اولاد کے حقوق کو بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا آئیے رشتہ داروں میں ایک اور رشتہ ہے بھائیوں اور بہنوں کا رشتہ تو ہر بھائی کو کہا گیا تیری بہن کی عزت کی کی حفاظت کرنا یہ ایک بھائی ہونے تیری ہے اپنی بہن کی عزت کرنا اور اس کی عزت کی حفاظت کرنا وہیں بہن کو کہا گیا تیرے بھائی کے ساتھ احترام اور اکرام کا معاملہ کرنا بلکہ ایک عجیب واقعہ سناؤ جو میں نے کتاب میں پڑھا کہ ایک بادشاہ تھا اور ظالم قسم کا کافر بادشاہ تھا ایک مرتبہ اس نے تین آدمیوں کو پکڑ لیا اور وہ تینوں آدمی جن کو اس نے گرفتار کیا ہے وہ ایک عورت کا بھائی ہے ایک اس کا باپ ہے اور ایک اس کا بیٹا ہے تینوں کو گرفتار کر لیا اور کسی وجہ سے اس ظالم کافر بادشاہ نے یہ کہہ دیا تینوں کو قتل کر دیا جائے تینوں کو سزائے موت دے دی جائے جب اس عورت کو پتا چلا تو وہ روتی ہوئی آئی اور آ کر کہنے لگی کہ یہ تینوں میرے محرم ہے اگر تو تینوں کو قتل کر دے گا میں تو بغیر محرم کے دنیا میں رہ جاؤں گے اس لیے ان کی جان بخش دے وہ عورت پلیڈ کرنے لگی تو بادشاہ نے یہ کہا میں نے فیصلہ کیا ہے تینوں کے قتل کرنے کا لیکن چل تیری ریکویسٹ پر ایک کو میں آزاد کر دوں گا تیری مرضی یا تو شوہر کو لے کر جا یا بیٹے کو لے کر جا یا بھائی کو لے کر جا یہ میں نے تجھے اختیار دے دیا بادشاہ دل میں یہ سمجھ رہا تھا کہ ہر ماں کو اپنا بیٹا بہت پیارا ہوتا ہے یہ بیٹے کو لے کر جائے گی یا ہو سکتا ہے کہ بیوی کو اپنا شوہر بہت پیارا ہوتا ہے یہ شوہر کو لے کر جائے گی لیکن اس عورت نے جواب یہ دیا کہ چاہتی تو یہ تھی کہ تینوں کو تو آزاد کر دیتا لیکن اگر تو زد پر ہے تو میرے بھائی کی جان بخش دے میں میرے بھائی کو لے کر جانا چاہتی ہوں بادشاہ حیران ہو گیا کیونکہ یہ ایک ایسا ڈیسیشن تھا جو کبھی کوئی سوچ نہیں سکتا تھا بادشاہ نے کہا میں تو سمجھا تھا تو بیٹے کو لے کر جائے گے تو شوہر کو لے کر جائے گے تو نے بھائی کا سلیکشن کیوں کیا اس عقل مند عورت نے عجیب جواب دیا فرمایا بادشاہ سلامت تم ضد پر تھے کہ دو کو تو میں قتل کر دوں گا میرے دل میں خیال آیا اگر اس نے میرے شوہر کو قتل کر دیا اللہ کی مرضی ہوگی زندگی میں کوئی دوسرا نکاح ہو جائے گا اللہ دوسرا شوہر نصیب کر دے گا تو گویا زندگی میں کبھی اللہ نے چاہا تو دوسرا دوسرا شوہر شوہر مل مل جائے گا اور اور اگر گیا زندگی میں اللہ نے رکھا ہے تو دوسرے شوہر سے اولاد بھی مجھے نصیب ہو جائے گی تو شوہر بھی مجھے بعد میں مل سکتا ہے اولاد بھی مجھے بعد میں مل سکتی ہے لیکن میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے اس بھائی بھائی کے علاوہ اب زندگی میں مجھے دوسرا کوئی بھائی نہیں مل سکتا میرے ماں باپ دنیا میں نہیں رہے یہ ایک ہی اکلوتا قتل کر دیا تو زندگی میں بھائی سے محروم ہو جاؤں گے وہ بادشاہ اتنا متاثر ہوا ہے اس عورت کی عقل مندی پر بادشاہ تو بادشاہ ہوا کرتے تھے اعلان کر دیا تیرا جواب ہمیں پسند آ گیا جا ہم نے تینوں کی جان کو بخش دیا تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ بھائی بہنوں کا رشتہ بھی ہماری شریعت نے بیان کیا بلکہ ایک حدیث پاک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کے لیے ایسا ہے جیسا باپ اپنے بیٹوں کے لیے ہوا کرتا ہے گویا اشارہ فرمایا کہ ایلڈر بردر اپنے ینگر بردر سے محبت کا معاملہ کرے اور ینگر بردر اپنے ایلڈر کا رسپیکٹ کیا کرے اور بالکل اسی طریقے سے ہیں سسٹرز بھی کہ بڑی بہن چھوٹی بہن کے ساتھ میں محبت کا معاملہ کرے اور جو ینگر سسٹرز ہیں وہ اپنی بڑی بہن اور بڑی آپا کا رسپیکٹ کیا کرے یہ شریعت متحرہ نے ہمیں تعلیم دی ہے تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں ہمارے سامنے بیان کی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہے شادی ہو گئی ان کی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے میریڈ میں نے شادی کر لی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس سے شادی کی کسی جوان لڑکی سے شادی کی فرمایا نہیں میں نے تو ایک وڈو سے شادی کی ہے میں نے تو ایک بیوہ بڑی عمر والی عورت سے شادی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے الفاظ ہے اللہ کے نبی کے الفاظ ہے ارے جابر تم بھی جوان تھے جوان کے ساتھ شادی کرتے تو تمہاری زندگی میں لطف رہتا تم نے ایک بڑی عمر والی عورت سے کیوں شادی کر لی حضرت جابر رضی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میں بھی کسی جوان لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا لیکن ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے گھر میں چھ چھوٹی چھوٹی بہنیں موجود ہیں گھر میں سکس چھوٹی چھوٹی بہنیں موجود ہے اگر جوان لڑکی کو لے کر آتا تو وہ میری بہنوں کی تربیت نہیں کر پاتی بوڑھی اور ایکسپیرینس لے کر آیا ہو تاکہ میری بہنوں کی تربیت ہو جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے اتنے خوش ہوئے کہ جابر تمہاری بہنوں کی محبت کے سلے میں اللہ نے تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا تو یہ ہے کہ بردرز اینڈ سسٹرز کا ریلیشن یہ بھی ہماری شریعت متحرہ نے بیان کیا غرضے کے میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ گھر میں جتنے بھی افراد ہیں چاہے ماں ہو یا باپ ہو اور ماں کی جگہ پر مدر ان لا اور باپ کی جگہ پر فادر ان لا ہے اور اسی کے علاوہ بردرز اینڈ سسٹرز کی جگہ پر ہمارے بردرز ان لاز اور سسٹر ان لا بھی آ جاتے ہیں ان سب کے ساتھ میں شریعت متحرہ نے بتلایا کس طریقے سے محبت کا رسپ رسپیکٹ کا اکرام کا حقوق کی ادائیگی کا معاملہ کیا جائے اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جس امتی نے اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کر دیا اللہ اسے دنیا میں دو انعام دے گا پہلا انعام اللہ اس کی عمر میں برکت دے گا اور دوسرا انعام اللہ اس کی روزی میں برکت دے گا ہم سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے آپ کی باتوں پر یقین ہے تو یہ ہے وہ چھوٹا سا کونسنٹرک سرکل کا چھوٹا سا سرکل جس میں ہمیں اپنے بلڈ ریلیشن والوں سے اور ممبرز جو گھر کے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کا فرمان بیان کیا گیا اب آئیے ایک بڑے سرکل کی طرف جاتے ہیں اور اس سے بڑا سرکل ہے نیبرہڈ کا سرکل ہماری شریعت ہمیں یہ کہتی ہے نیبر کسے کہتے ہیں پڑوسی کسے کہتے ہیں شریعت کی روشنی میں پڑوسی کہا جاتا ہے چالیس گر رائٹ میں چالیس گر لیفٹ میں چالیس گر سامنے اور چالیس گھر پیچھے یہ پورا تمہارا نیبرہڈ کہلاتا ہے جو برابر ایک سٹریٹ کے برابر ہے forty houses on the right forty left پر فورٹی سامنے اور فورٹی بیک پر یہ چالیس چالیس چالیس گھر ہے یہ سب ہمارے نیبرہڈ کہلاتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو بلکہ روایت سناؤ ہمارے نبی نے ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار یہ جملہ فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں جس کے پڑوسی اس کی شرارت سے محفوظ نہ ہو یعنی اگر پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتا ہے ہمارے نبی نے فرمایا اس کے ایمان میں کمی اور نقصان ہے وہ ایمان والا نہیں ہے کہ جس کی شرارت اس کے پڑوسی کو پہنچے اور اس کے پڑوسیوں کو اس کی وجہ سے تکلیف ہو ایک اور روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور بار بار مجھے کہتے ہیں پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے ما زال جبرائیل یوسینی حتی زننتو انہو سیورسو ہو اللہ کے نبی فرماتے اتنی بار جبرائیل نے مجھے کہا کہ مجھے یہ لگنے لگا کہ شاید اللہ تبارک و تعالی میراس میں پڑوسیوں کا بھی حصہ بنا دیں گے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خیر خیر پڑوسی ہمارے انہیریٹنس میں نہیں آتے ہیں لیکن حضور فرماتے اتنی مرتبہ کہا گیا کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں یہ رول نہ آ جائے کہ پڑوسیوں کو بھی میراث میں شریک کرنا پڑے گا اتنی تاکید فرمائی ہے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر ایک اور روایت سناؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجر سلسل تین قسم کے پڑوسی ہوا کرتے ہیں تین قسم کے پڑوسی ہوا کرتے ہیں الجار حق واحد والجار له حقان والجار له ثلاثه حقوق کہ ایک وہ پڑوسی ہوتا ہے ایک وہ پڑوسی ہوتا ہے جس کے دو حق ہوتے ہیں ایک وہ پڑوسی ہوتا ہے جس کے تین تین حق ہوا کرتے ہیں اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ وہ پڑوسی جن کے تین تین حق ہوا کرتے ہیں یہ وہ پڑوسی ہے جو پڑوسی بھی ہے مسلمان بھی ہے اور تمہارا رشتہ دار بھی ہے ریلیٹو بھی ہے نیبر بھی ہے مومن بھی ہے اس کے تین تین حق بنتے ہیں اور تینوں حقوق کا ادا کرنا ایک ایمان والے کے لیے ضروری ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا ایک وہ پڑوسی ہوتا ہے جس کے دو حقوق ہوا کرتے ہیں اور یہ وہ پڑوسی ہے جو پڑوسی بھی ہے اور مسلمان بھی ہے تو مسلمان ہونے کا حق بھی ادا کرے اور نیبر ہونے کا حق بھی ادا کرے اور آگے فرمایا ایک وہ پڑوسی ہوتا ہے نیبر ہوتا ہے جس کا ایک حق ہوا کرتا ہے اور یہ وہ نیبر ہے کہ جو تمہارے دین پر تو نہیں ہے جو تمہارا رشتہ دار بھی نہیں ہے لیکن نیبر ہے اور نیبر ہونے کے ناطے اس کے ساتھ بھی تمہیں اچھا سلوک کرنا ہے یہ ہے پڑوسی کے بارے میں نیبرز کے بارے میں ہمارے شریعت متحرہ کی تعلیم بلکہ آپ کو ایک بڑا پیارا واقعہ سناؤ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے بازو میں پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا ایک مرتبہ ایسا ہوا یہودی نے سوچا کہ اب مجھے یہاں سے موو ہونا ہے مجھے گھر بیچ دینا ہے فور سیل لگا دیا اس نے کہ بھائی گھر بیچنا ہے ایک آدمی ویونگ کے لیے آیا گھر اس کو پسند آیا اس نے کہا گھر تمہارا پسند ہے بولو کتنے میں دو گے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے اس پڑوسی یہودی نے کہا کہ گھر میں بیچوں گا ٹو تھاؤزنڈ درہمز میں تو وہ جو ویوئنگ کے لیے آیا ہوا تھا گھر خریدنے آیا تھا وہ شاکٹ ہو گیا کہنے لگا یہ نیبرہڈ میں جتنے بھی گھر فور سیل پر ہے تمہارے ہی جیسے گھر ہے ون درہم میں ملتے ہیں تمہارا گھر کیوں دو ہزار درہم کا ہے سارے گھر ہزار درہم میں ہے تم نے اتنی زیادہ دو ہزار کی قیمت کیوں لگائی یہودی جواب دیتا ہے میرے بھائیوں یہودی جواب دیتا ہے ایک ہزار درہم میرے گھر کی قیمت ہے اور ایک ہزار درہم عبداللہ بن مبارک کے پڑوس میں رہنے کی قیمت ہے ایک ہزار درہم عبداللہ بن مبارک کے پڑوس میں رہنے کی قیمت ہے ایسا نیبر تمہیں کہیں نہیں ملے گا یہ عبداللہ بن مبارک ہے لوگ ترستے ہیں ان کے قریب آنے کے لیے میں تو ان کے بازو میں تجھے گھر بیچ رہا ہوں اس بنا پر ایک ہزار درہم لوں گا کہ تجھے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کا نیبرہڈ نصیب ہوگا اندازہ لگاؤ میرے بھائیوں ایمان والا ایسا ہوتا ہے کہ لوگ لوگ اس کی وجہ سے لوگوں کے گھر کے ریٹ بڑھ جایا کرتے ہیں اور لوگ اس کا احترام اتنا کرتے ہیں اس کے قریب میں رہنا چاہتے ہیں یہ ایمان والے کی شان تھے اور آج ہمارا کیا حال ہے آج تو ہمارا یہ حال ہے اور عجیب بات یہ مسلمان فخر سے کہتا ہے کہ وہ فلاں علاقہ تھا نا ہمارے بلیک بن میں سب گورے رہتے تھے ہم مسلمان گئے تو سارے گورے بھاگ گئے یعنی فخر کے طور پر کہتا ہے کہ اب تو اچھا ہے دیرے دیرے سارے گورے ختم ہو رہے اور مسلمانی وہاں پر آباد ہو رہے اب تو دیکھنا وہ پورا مسلم علاقہ بن جائے گا یہ فخر کی بات ہے یا افسوس کی بات ہے یعنی وہ فخر کر رہا ہے کہ گوروں کو بھگا دیا ہم نے ایسے سلوک کیے ان کے ساتھ میں کہ انہوں نے سوچا یہ ایشین کا آگئے انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا یہ ہمارے ایمان والوں کی شان نہیں ہے وہاں معاملہ یہ تھا کہ ایمان والوں کے بازو میں رہنے کے لیے اور اس کے پڑوس میں آنے کے لیے قیمتیں بڑھ جایا کرتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سیکنڈ سرکل ہے نیبرہڈ کا سرکل اس کے متعلق بھی بیان فرمایا آئیے ہمارے کانسنٹرک سرکل کے تھرڈ سرکل پر چڑھتے ہیں جو اس سے بھی بڑا سرکل ہے اور وہ ہے مسلم برادرز اینڈ سسٹرز کا سرکل کہ ایک تیسرا ریلیشن ہمارا ہے ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کے ساتھ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم المسلم مسلمان مسلمان تو کا بھائی ہوا کرتا ہے قرآن کریم نے بیان کیا المؤمنون اخوا یہ مومن تو آپس میں بھائی ہوا کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن کامل ایمان والا نہیں ہے جس کے دل میں کسی ایمان والے کا غم موجود موجود نہ ہو یہ بہت ساری روایتیں موجود ہیں بلکہ وہ مشہور روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبت اللہ کا تواف کر رہے تھے اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا حضور آگے ہیں میں پیچھے ہو ہم کعبت اللہ کا تواف کر رہے تھے اچانک تواف کرتے کرتے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور پھر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کابت اللہ اے اللہ کا گھر تو بہت عظمت والا ہے تو بہت عزت والا ہے تیرا مقام بہت اونچا ہے لیکن اے اللہ کے گھر دنیا میں ایسے بھی کچھ لوگ ہیں ایسی بھی کچھ چیزیں ہیں جن کی عزت اور جن کا مرتبہ کابت اللہ تجھ سے بھی بڑا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں تو حیران ہو گیا کیا اللہ کے گھر سے بھی بڑھ کر رسپیکٹڈ کوئی چیز ہو سکتی ہے کیا اللہ سے بھی بڑھ کر کوئی چیز ہو سکتی ہے کیا اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک چیز ایسی ہے جس کی رسپیکٹ اللہ کے گھر سے بھی بڑی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا اور کنسنٹریشن کے ساتھ حضور کے آئندہ جملے کو سننے لگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کی عزت ایک مسلمان کی جان ایک مسلمان کا مال اس کا مقام کابت اللہ سے بھی بڑا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کعبت اللہ کی عظمت سے زیادہ ایک ایمان والے کی عزت کرنا ہے اس اس کا کرنا کرنا ہے ہے کے جان اور مال کی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائیوں ہم غور کرے اپنے آپ پر کہ آج ہم کعبت اللہ کا گلاف پکڑ کر رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں اور کعبت اللہ سے بڑھ کر جس کی عظمت ہے اس کے ساتھ میں لڑائی جھگڑا اور کینے کا معاملہ کر رہے ہیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سینے کو کینے کینے سے سے کر دو میں میرا سینہ ہے اور جو اس طریقے سے کرے گا کہ اپنے سینے کو کینے سے خالی کر دے گا اس نے میرے طریقے کو اختیار کیا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل بیان کیے ایک جگہ پر فرمایا گیا تمہارے ایمان والے بھائی کے کے کے کسی عیب بارے میں تمہیں پتا چلا اس کوئی ایسی بات تمہیں معلوم پڑی جو بڑی شرم کی تھی وہ چھپا رہا تھا تمہیں پتا چل گیا اگر تم نے اس کی عزت کو چھپا لیا اگر تم نے اس کی بات کو چھپا لیا کل اللہ تبارک و تعالی قیامت میں تمہاری ستاری کرے گا ایسی کئی روایتیں موجود ہیں جس میں ایک ایمان والے کے ساتھ ہمارا مسلم بردرز اینڈ سسٹرز کا ریلیشن کیسے ہونا چاہیے ہمارے آپس میں سلوک کیسے ہونے چاہیے اسے ہماری شریعت نے ہمیں بیان فرمایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی معاملہ بیان فرمایا بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن کا اتنا خیال کرتے تھے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور ایسی عجیب دعا کی فرمایا اے میرے مولا اے میرے مولا اگر میں نے زندگی میں کبھی کسی کو ڈانٹا ہے اللہ کے نبی فرماتے اگر میں میں نے زندگی کبھی کسی کو سکولڈ کیا کسی کو ڈانٹا کسی کو میں نے سخت جملے کہے ہیں تو اللہ میرے اس جملے کی وجہ سے آج معافی مانگتا ہو اس کے بدلے میں اسے تیرا قرب نصیب فرما دے اندازہ تو لگاؤ ہمارے نبی تو ایک ٹیچر تھے حق تھا آپ کو ایسے جملے کہنے کا لیکن اس کے باوجود بھی فرمایا اللہ کہ میں نے اسے ڈانٹ دیا ہے اسی ڈانٹ کو تیری قربت کا ذریعہ بنا دے آج ہم سوچے غصے میں آ کر بیوی کو نہ جانے کیسے کیسے جملے سنا دیتے ہیں اپنا غصہ نکالنے کے لیے نہ جانے بے قصور کو کتنی گالیاں دے دیتے ہیں کبھی دل میں آیا کہ ایک بار ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے یہ کہوں کہ اللہ میں نے اپنی بیوی کو بلا وجہ ڈاٹا ہے اس کے بدلے میں اللہ اب تو اسے تیرا قرب نصیب فرما دے یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہو یہ ہمیں بیان فرمایا ایک حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میں اپنے تمام ایمان والے بھائی بہنوں سے سب سے زیادہ قریب ہو اور حضور نے پھر اعلان فرمایا کہ جو ایمان والے کا انتقال ہو جائے گا اگر وہ دنیا میں قرضہ چھوڑ کر گیا ہے اس کا قرضہ میں ادا کروں گا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آگے فرمایا اللہ اے اللہ اے میرے لوگوں سن لو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر کے فرمایا کہ لوگوں سن لو اگر تم میں سے کسی کا انتقال ہو گیا اور وہ مال چھوڑ کر گیا ہے اس کے مال کو اس کے ورثہ میں تقسیم کیا جائے مجھے اس کے مال کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر قرضہ چھوڑ کر جائے گا تو اس کے قرضے کو میں ادا کروں گا یہ ہمارے اللہ کے نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ مرحوم کا انتقال ہو گیا اس موقع میں رہتا ہے مجھے کتنا مل جائے بیٹیوں کا حق مار دیا بہنوں کا حق مار دیا جو ہو سکا سب دبا دیا چھپا دیا کہ مجھے سب کچھ مل جائے اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے ہاں تم پر قرضہ ہوگا تو اسے میں ادا کر دوں گا تو یہ اللہ کے نبی صلی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھرڈ سرکل ہے ریلیشن کا کہ مسلمان بھائی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اس کو بیان کیا اور فوت سرکل جو سب سے بڑا کونسنٹرک سرکل کا سرکل ہے وہ یہ ہے کہ ہیومن بینگ ہونے کے ناتے پوری دنیا کے انسانوں کے ساتھ ہمیں اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے ہمیں یہ بھی سمجھایا گیا یہ مت دیکھو کہ اس نے ایمان قبول نہیں کیا ہے یہ تو فلاں ہے یہ فلاں دھرم کو پالتا ہے اس بنا پر میں اس کے ساتھ بدسلوکی کروں بلکہ یہ کہا گیا کہ وہ بھی انسان ہے تم بھی انسان ہو اور ہیومن ہونے کے اعتبار سے تم دونوں کے دونوں برابر ہو اس لیے ہیومینٹی یہ کہتی ہے انسانیت یہ کہتی ہے کہ اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکہ والوں نے مکے سے نکال دیا تیرہ سال تک ظلم و ستم کیا حضور مدینے میں چلے گئے مجبور ہو گئے ہجرت کرنے پر سب کچھ لوٹ لیا گیا جائیداد زمین صحابہ کی لوٹ لی گئے اتنے سخت معاملات کیے ہیں اللہ کے نبی مدینے میں موجود ہے ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے ہیں اور مکہ میں قحط پڑ گیا پانی نازل نہیں ہو رہا ہے مکہ میں کہت ہے ڈراٹ ہے پانی کے لیے ترس رہے ہیں ابو سفیان کو جب پتا چلا کہ اب پانی نہیں برس رہا ہے ابھی ایمان نہیں لائے ہیں کوئی اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت نہیں برس رہی ہے تو ابو سفیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو آپ تو لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتے ہو آپ کے مکہ والے پانی کی وجہ سے پریشان شان ہے تو حد سالی کا معاملہ ہے آپ دعا کر دیں گے اللہ بارش نازل کر دے گا اس دن میرے نبی چاہتے تو کہہ دیتے کہ تم نے تو مجھ پر ظلم کیا تم نے تو مجھے مکہ سے نکال دیا تم نے تو ہمارا سب کچھ لوٹ لیا لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا مکہ والے ایمان والے نہیں ہیں تو کیا ہے وہ انسان تو ہے ہمارے نبی نے ہاتھ اٹھائی ہے دعا کی ہے اور تاریخ گواہ ہے ادھر نبی دعا کرتے ہیں ادھر اللہ مکے میں بارش نازل کر دیتا ہے مکہ مکرمہ میں گیہوں کا امپورٹ یماما سے ہوا کرتا تھا یماما ایک علاقہ تھا وہیں سے گیہوں اور ویٹ آیا کرتا تھا اور یماما کے انچارج تھے حضرت سمامہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایمان لے آئے ادھر جیسے ایمان لائے آرڈر کر دیا آج کے بعد بالکل گیہوں مکہ میں نہیں جائے گا میں ایمان والا ہوں یہ مشرق اور کافر ہے آج کے کے بعد ویٹ نہیں دیا دیا جائے جائے گا ان لوگوں ساتھ جو بزنس ہوتا تھا سب ختم کر مکہ والے پریشان ہو گئے اور گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیہوں بند کر دیا گیا ہے مکہ میں گیہوں کا سپلائی نہیں ہوتا ہے یمامہ سے آیا کرتا تھا سماما نے جب سے ایمان قبول قبول کیا منع کر دیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کو پیغام بھیجا گیہوں کو مت روکو اناج کو مت روکو وہ بھی تو انسان ہے انہیں بھی تو اناج کی ضرورت ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی تعلیم دی ہے کہ انسانیت کے ساتھ اور انسانوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے تو برحال اللہ نے بڑی پیاری شریعت سے ہمیں نوازا ہے کہ چاروں قسم کے جو ریلیشن ہے ان چاروں ریلیشنز کے متعلق قرآن اٹھائیے اٹھائیے حدیث ایک ایک چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا میرے بھائیو آج نمازی بن جانا روزے دار بن جانا حاجی بن جانا بہت آسان ہے لیکن حقوق کا ادا کرنا یہ مشکل کام ہے اور یہی ہمارا امتحان ہے کہ کامل ایمان والا وہ ہے کہ جو رشتہ داروں والوں کے ساتھ بھی پڑوسیوں کے ساتھ بھی ایمان والوں کے ساتھ بھی اور تمام لوگوں کے ساتھ پوری انسانیت کے ساتھ اچھائی اور محبت کا معاملہ کرے اللہ تعالیٰ ہمیں کے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک بنائے اور جتنے حقوق ہم سے وابستہ ہے زیادہ سے زیادہ اس کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے اللہ سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو عملی زندگی نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب عالمی